پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے روز قیامت کا مالک و مختار ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غزب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں